صبر کا مفہوم قرآن نے ان آیات میں تعلق کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ صبر ہے یہ بڑا عجیب لفظ ہے اور بڑے عجیب سیاق و سباق کے اندر آیا ہے عربی زبان میں ربط کا لفظ بھی مستعمل ہے اور محبت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ محبت کرو لیکن یہاں صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے میرے خیال میں اس کے اندر بھی ایک خاص معنی پنہا ہے اور وہ یہ ہے کہ دراصل تعلق تو ہے ہی یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کا ہاتھ تھامے اور اپنے رب کی رضا کی تلاش کی راہ پر چلے لیکن اس تعلق کے لیے عزم و استقلال کی ضرورت ہے یا ایسا تعلق ہے کہ جس کے نتیجے میں ایک فرد بہت سارے صدمات اور خطرات سے دوچار ہوتا ہے اگر آدمی اس بات کے لیے تیار نہ ہو کہ صبر بھی کرے گا تو محبت اور اخوت کا تعلق قائم نہیں رہ سکتا دو انسان جب مل کر ساتھ چلیں گے تو ایسی باتوں کا پیش آنا جو ناگوار خاطر ہو لازمی ہے اس لیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس آدمی کی تعریف کی گئی ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور اگر اس میں اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے میری رائے میں قرآن نے یہاں پر صبر کا لفظ اس تعلق اس تعلق کی مضبوطی اور استحکام اور اس راہ میں جو ناگوار چیزیں پیش آنے والی ہے ان کے مقابلے میں صبر کے ساتھ قائم رہنا ان سب معنوں میں استعمال کیا ہے ایک طرف تو یہ فرمایا گیا کہ اپنا تعلق اخلاص کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ باندھو یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ آدمی اکیلا اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ وہ فتنوں کے طوفان کے اندر راہ حق پر کھڑا رہ سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو دوسرے انسانوں کی مدد اور حمایت حاصل ہو انسان کی فطرت کا خاصہ ہے کہ جب ایک سے ایک مل کر دو انسان ہو جاتے ہیں تو مخالف قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اپنے کام کی ترقی اور نشو نما کے لیے بھی ان میں سے ہر ایک کی قوت کے اندر بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے اسی کو بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ انسان اجتماعی حیوان ہے وہ اکیلا زندگی بسر نہیں کر سکتا لیکن یہ تو الگ الگ فلسفے ہیں ہمیں ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اصل بات یہ ہے اور ہمارا تجربہ بھی ہے اور اس پر فطرت بھی گواہ ہے کہ جب بھی انسان مل کر ایک راستے پر چلتے ہیں یا منزل کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں اور تعلق کو بھاگتے ہیں تو وہ مثبت طور پر بھی اور منفی طور پر بھی اپنے ارتقا تربیت اور تزکیت کے لیے بھی اور ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی لازمت ان کی قوت کے اندر بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد فرمایا گیا ہے اور ان سے ہر کس نگاہ نہ پھیرو یعنی تمہاری آنکھیں ان سے الگ ہٹ کر ادھر ادھر نہ دوڑیں دراصل جب آدمی فتنے کے ماحول کے اندر گھرا ہوا ہو جہاں راہ حق پر چلنے والے اور حق کے راہی بہت تھوڑے ہوں وہاں ہر وہ آدمی بڑا قیمتی ہے جو ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس راہ پر آگے بڑھے جو اپنے رب کی تلاش کر رہا ہو جو اس کو صبح و شام تلاش کرتا ہو اس کی قدر و قیمت کا احساس اتنا ہونا چاہیے کہ آدمی کی نگاہ نہ پھسلے نہ بہ کے نہ اٹکے بلکہ انہی افراد کے اندر رہے خواہ ان کا حلیہ اور لباس کیسا ہی ہو ان کی معاشرت کیسی ہو اور دنیاوی مرتبہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اس کی نگاہیں ان پر جم جائیں یہ میرے بھائی ہیں یہ میرے رفیق دوست اور ساتھی ہے یہ میرے مددگار ہیں اور مجھے اپنے آپ کو انہی کے ساتھ باندھ کر رکھنا چاہیے اکیلا آدمی تربیت دعوت اور جہاد کے مورکے کو اس کے بغیر سر نہیں کر سکتا نگاہ اپنے ساتھیوں سے کیوں ہٹتی ہے اور کیوں آدمی ادھر ادھر دوستیاں اور رشتے تلاش کرتا پھرتا ہے اس کو بھی اس آیت کے اندر واضح اور صاف طور پر بیان کر دیا گیا ہے کیا تم دنیا کی زینت کو پسند کرتے ہو یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی زینت اور دنیا کی رونق کی تلاش میں ہی انسان کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں اگر آپ اس کو آج کی زبان میں ادا کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ معیار زندگی کو اونچے سے اونچا کرنے کی دھن سوار ہونا جب کوئی شخص دنیا طلبی کے پیچھے پڑتا ہے اور دنیا طلبی کے اندر صرف مال و دولت ہی شامل نہیں ہے بلکہ عزت اور جاہ مقام اور تعریف جس کو سوشولوجی کی زبان میں اسٹیٹس کہا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں تو اپنے ساتھ چلنے والے ساتھی کی وقت نگاہوں میں کم ہو جاتی ہے وہ ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے نگاہیں ان سے ہٹ کر کہیں اور پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں ہر آدمی کی فطرت ہے کہ وہ پیروی اور اتباع کے لیے نمونے اور ماڈل تلاش کرتا ہے اگر آپ اپنے بچپن کی زندگی سے لے کر اب تک غور کریں اور اپنی نفسیات اور احساسات کا بھی جائزہ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو افراد آپ آپ کے سامنے مختلف انداز میں چلتے پھرتے آئے کوئی کوئی کو پسند آیا اور ناپسند اور جو پسند آیا آپ کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بڑا ہو کر اسی طرح کا ہو جاؤں بڑا ہو کر بھی آدمی کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کسی کے پاس اگر رولس رائس دکھائی دی تو دل چاہا کہ میرے پاس بھی ہوتی کوئی بڑا اچھا سوٹ پہن کر آیا بڑی اچھی بات کرتا ہے دل چاہا کہ ہم بھی ایسے ہوں کوئی نظر آیا اور احساس ہوا کہ ہم ایسے نہ ہو اس طرح مختلف ماڈل اخذ کر کے آدمی اپنے ذہن میں جمع کرتا رہتا ہے بعض ماڈل اپیل کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتا ہے اور بعض کو وہ رد کرتا ہے کہ میں ان کے پیچھے نہ جاؤں قرآن نے بھی یہاں ہدایت دی کہ تمہاری نگاہ دنیا کی زینت ہی میں اٹک کر نہ رہ جائے جن کی زندگیاں معیار زندگی بلند کرنے کے محور پر گھوم رہی ہیں ان کو اپنا ماڈل نہ بناؤ اور ان کے پیچھے اپنے ان ساتھیوں کو نہ چھوڑو کہ جو خستہ حال ہو مالی طور پر معاشی طور پر بول چال میں مختلف چیزوں میں اسٹیٹس میں کم ہو بلکہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جمع کر رکھو تمہاری اپنی تربیت دعوت جہاد دنیا میں غلبے کی ساری راہیں سب اسی کی قوت میں پوشیدہ ہے جو جماعت اس طرح آپس میں جڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ وجود میں آتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں تین چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اس ماڈل کی خصوصیات کو نمایاں کرتی ہیں جو دنیا کو مطلوب بنا کر اس کے پیچھے دوڑنے والوں کا ہوتا ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کا فتنہ موجود ہے اور ہمیشہ ہی رہا ہوگا قرآن نے بھی شروع ہی سے اس کا ذکر کیا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آج کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ میری نگاہ میں آج کی دنیا ہے اس لیے میں اس کو اس زمانے میں پاتا ہوں کہ انسان کی ساری بھاگ دوڑ کا محور صرف دنیا ہو کر رہ گئی ہے خاص طور پر مغربی تہذیب میں اس کو بڑی بری طرح انسان کے ذہن میں بٹھایا گیا ہے کہ افراد کے لیے قوموں کے لیے اگر دنیا میں کوئی منزل ہے تو وہ مادی ترقی اور معیار زندگی ہے وہ جی این پی کے اندر بڑھنا ہے فیکٹری اور کارخانوں کا قائم کرنا ہے وہ انسان کے لیے زندگی کے بہتر سے بہتر معیارات ہیں جن پر انسان کی ترقی اور ارتقا کا پورا نمونہ قائم ہوتا ہے ہم میں سے کوئی اپنے آپ کو کتنا ہی بچائے یہ خیالات مختلف انداز اور پیرائے میں ہمارے اندر بھی گھستے ہیں اگر ہم چاہیں تو اپنے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں اس کا حل یہی ہے کہ آدمی اس جماعت سے جڑا رہے جو بہتر نمونے کے حامل افراد اور ہر کام میں اللہ کو یاد رکھنے والی اس کا ذکر کرنے والی اور اس کی رضا و خوشنودی پر نگاہ جمائے رکھنے والی ہو یہ سب باتیں بھی صبر کے جامع مفہوم میں شامل ہیں خدا سے غافل لوگوں سے قطع تعلق قوت کے اصول کے تحت دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ کن لوگوں سے قطع تعلق کیا جائے کس قسم کے لوگ ہیں کہ جن کا کہنا نہ مانو جن کے پیچھے نہ چلو جن کے ساتھ تعلق قائم نہ کرو جن کو رشک بھری نگاہوں سے نہ دیکھو کہ ہم ان جیسے ہو جائیں ایسے لوگوں کی اللہ نے تین صفات بیان کی ہے فرمایا کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریقہ کار افراد و تفریح پر مبنی ہے ایک طرف کہا وصبر اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بھاندو اس کے بعد کہا گیا اور ان کی اطاعت نہ کرو یہاں اطاعت نہ کرنے سے صرف یہی مراد نہیں کہ کوئی ہم سے کہے کہ یہ کرو اور ہم نہ کریں بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ ان کے پیچھے نہ دھوڑو ان کے پیچھے نہ چلو اور ان کے انداز کو اختیار نہ کرو انہی کو یہ نہ سمجھو کہ بس ہم کو ایسا ہی کرنا چاہیے یہ سب چیزیں اطاعت کے اندر شامل ہیں یہاں تین خصوصیات بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ دنیا کو اپنا مقصود بنا لے ان کے اندر یہ پیدا ہوتی ہیں افراد کی کی زندگی زندگی قوموں اور اجتماعی فلسفوں کا جائزہ لیں تو یہ تین باتیں ان سب کے اوپر پوری طرح چسپا ہوگی پہلی یہ کہ اس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے میں ان کی تکمیل کے پیچھے پڑ گیا ایسے فرد کا ہر کام حد اعتدال سے گزر جائے گا قرآن دل کا لفظ صرف گوشت کے کے لوتھڑے جو جسم کے اندر خون پمپ کرتا ہے استعمال نہیں کرتا بلکہ اس دل کے مفہوم میں استعمال کرتا ہے جو انسان کی شخصیت کا مرکز ہے جہاں اس کے ارادے اس کی خواہشات تمنا آرزوئیں اور عزائم پرورش پاتے ہیں یا وہ محرکات پائے جاتے ہیں جن کے تحت وہ عمل کرتا اور زندگی بسر کرتا ہے جو قلب خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس میں کہیں خدا کے وجود کی گنجائش نہیں ہوتی ہو سکتا ہے کہ آدمی پانچ وقت مسجد میں چلا جائے چرچ چلا جائے سیناگاد چلا جائے تحریر میں تقریر میں خدا کا نام لے لے لیکن وہ چیز کی جو شخصیت کا مرکز ہے جہاں سے ساری امنگیں جنم لیتی ہیں تمام عزائم و ارادے جڑ پکڑتے ہیں وہ قلب اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان ذکرنا فرما کر نسبت اپنی طرف کی ہے یعنی اللہ سے ان کا دل کافر ہو جاتا ہے یہ نتیجہ اور انجام ہے دنیا کے پیچھے پڑنے کا اس لیے پہلی ہدایت یہ دی گئی کہ دیکھو ایسے لوگوں کے پیچھے کبھی نہ جانا جن کے بارے میں تم کو یہ محسوس ہو کہ ان کی شخصیت ان کے قلب ان کے دل و دماغ اور روح میں کہیں اللہ کی یاد نہیں ہے جو یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی رضا کیا ہے اللہ کی مرضی اور خوشنودی یا اس کی پسند و ناپسند کیا ہے وہ ساری زندگی کی منصوبہ بندی اس سے بے نیاز ہو کر کرتے ہیں صبح سے شام تک خدا سے بے نیاز ہو کر منصوبے بناتے ہیں خواہ گھر کے اندر ہو یا باہر یا کہیں بھی ان کا چلنا پھرنا خریدنا بیچنا ہر چیز اس بات سے خالی ہوتی ہے کہ اس کے اندر اللہ کی مرضی کیا ہے اس کی رضا کس چیز میں ہے اور اس کی پسند و ناپسند کیا ہے یا اللہ سے انکار کی طرف اشارہ نہیں ہے یہ بات خاص طور پر قابل ہے کہ اللہ کا انکار تو بالکل دوسری اور بڑی دور کی اور بہت بڑی چیز ہے اللہ کا انکار بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں پہلے بھی یہی رہا ہے اور اب بھی یہی حال ہے البتہ یہ سوچ ضرور پائی جاتی ہے کہ خدا کی ضرورت نہیں ہے خدا بے مصرف ہے اس کا زندگی کے اندر کوئی مقام نہیں ہے دنیا کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے خدا کے لیے دل میں روح میں عقل میں فلسفے میں نظام میں کوئی جگہ نہیں ہے نوز باللہ یہ ہے نتیجہ اس بات کا کہ دل اللہ کی یاد سے غافل ہو یاد خدا سے غافل دل کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ساری زندگی کی بھاگ دھوڑ ان چیزوں کے حصول میں صرف ہوتی ہے جن کا تقاضا اس کا دل اور نفس کرتا ہے اس کے علاوہ زندگی میں کوئی اعلیٰ مقاصد اور اعلیٰ نسب العین ایسے لوگوں کے پیش نظر یا دلچسپی کا باعث نہیں ہوتا یہ وہ دوسرا ماڈل اور نمونہ ہے جس سے آدمی کو بچنا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی ساری بھاگ دوڑ صبح شام صرف اسی چیز کے پیچھے ہو کہ اپنی خواہشات کیسے پوری کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط راہ پر جا رہا ہے وہ اعتدال کی حد سے نکل جاتا ہے اس کی دوستی یا دشمنی پسند ہو یا ناپسند ہر چیز اعتدال سے باہر ہوتی ہے جس چیز کو بھی اختیار کیا اس میں اعتدال سے گزر گئے اجتماعی زندگی میں انسان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ایک حل نکالا تو حد سے بھر گئے یا کوئی دوسرا حل نکالا تو اس میں حد سے بھر گئے اس رویے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان خود سر اور منہ زور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز سمجھنے لگتا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی نے اللہ کی کتاب سے تعلق توڑ لیا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی محتاجی اور فقیری کے احساس سے بے نیاز ہو گیا ہے اس نے دنیا کی زندگی کو ہی اپنا بنا لیا ہے اور اس کے پیچھے دوڑ پڑا یہ تین ایسی صفات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ دیکھو جس شخص کے اندر یا جن اشخاص کے اندر یا جس معاشرے یا تہذیب کے اندر یہ موجود ہو اس کو اپنا ماڈل اپنا متاع اپنا پیشوا اپنا امام یا لیڈر نہ بناؤ ان کے پیچھے نہ جاؤ بلکہ اپنا تعلق ان لوگوں یا اس معاشرے کے ساتھ قائم کرو جس کی صبح و شام کی یاد کا محور اللہ اور اس کی رضا اور خوشنودی کی تلاش ہو